آج تو مجاہدین مجرم بنے ہوئے اللہ معاف کرے حکومت کی نظر میں بھی مجاہدین مجرم اور اپنوں کی نظر میں بھی مجاہدین مشکوک حکومت والے کہیں ڈانس ہو رہا ہو نہیں روکیں گے کوئی ناٹک کر رہا ہو نہیں روکیں گے کوئی گانا گا رہا ہو نہیں روکیں گے کوئی ننگا ناچ رہا ہو نہیں روکیں گے کوئی میرے نبی کے دین پہ چھریاں چلا رہا ہو نہیں روکیں گے کوئی ہماری مسجدوں کو ویران کر روکیں گے کوئی ہمارے دین کو تباہ کر رہا ہو نہیں روکیں گے کوئی کیبل ٹی وی لگا کے فحاشی پھیلا رہا ہو نہیں روکیں گے کوئی باہر ملکوں کا کرکٹ کا کھلاڑی زانی بدکار آ جائے اس کو نہیں روکیں گے اگر کوئی دنیا میں سے کوئی گندا کمینا بدبخت بدبودار کافر آ جائے مائیکل جیکسن جیسا اس کا استعمال استعمال کریں گے اسے نہیں روکیں گے اگر روکا جاتا ہے مجاہدین کو روکا جاتا ہے اگر روکا جاتا ہے اللہ کے دین کو اللہ کے دین کو بچانے والوں کو روکا جاتا ہے ہم نے الحمدللہ افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان کے تحفظ کی جنگ لڑی تھی ہم نے کشمیر میں پاکستان کے تحفظ کی جنگ لڑی ہے اگر پاکستان بچا ہوا ہے مجاہدین کی وجہ سے علماء کی وجہ سے مساجد کی وجہ سے مدارس کی وجہ سے مگر ہمارے جنرل صاحب کو اتنا ٹائم مل جاتا ہے نور جہاں کی عادت کر سکتے ہیں کسی عالم کے قدموں میں نہیں پہنچ سکتے